اور اسماء حسنہ اچھے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں لہذا اس کو انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا بدلہ انہیں دیا جائے گا